حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر امتحان آیا آج تو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم ایک فیصد ہو تم دس فیصد ہو کبھی پندرہ فیصد تک کرم فرمائی کرتے ہیں لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ ایک فیصد بھی نہیں تھے ان کے لیے آگ جلائی جا چکی تھی وقت کا نمرود وہاں پر موجود تھا مگر اللہ کا یہ بندہ استقامت کا پہاڑ بن کے آگ کو خوف کی نظر سے نہیں للچائی ہوئی نظر سے دیکھ رہا تھا آنکھ کا الاؤ دیکھ کر ڈر نہیں لگ رہا تھا بلکہ اس پر ایک مستی سوار تھی اسے اس آگ میں اپنے عشق کا جنون نظر آ رہا تھا اپنے رب کا وشال نظر آ رہا تھا اپنے رب کی نصرت کا مارتا ہوا سمندر نظر آ رہا تھا آج بھی ہم ملت ابراہیم پر قائم ہے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حضرت ابراہیم کی نسبت اس امت کو حاصل ہے ہمارے سامنے جنگی باری پیڑوں کی آگ جلانے والوں ہمیں انہیں دیکھ کر ڈر نہیں لگ رہا ہماری آنکھیں للچا رہی ہے ہمیں تیارے دکھا کے ڈرانے والوں ان تیاروں کو ہم مچھر کے پل کے برابر بھی نہیں سمجھ سمجھتے ہمیں موت کی دھمکی دینے والوں یہ دھمکی ہم پہ اس لیے کارگر نہیں ہوگی کل ابراہیم خلیل اللہ آگ میں مسکرا کے کودے تھے ہم اس موت کو بھی مسکرا کے انشاءاللہ گلے سے لگائیں گے